Assalamu alaikum. Today I welcome you once again to Public International Law series of lectures. Public International Law we have so far studied in the context of more conservative topics of international law. For example, we have studied law of the sea. We have studied the law relating to territory. We have also examined laws that are associated with concepts of recognition, what is the state, and what are the treaties themselves, and how do these treaties bind international conduct? How do these treaties create environment under which they create a binding force between two and more states? So we have studied all these traditional things. Today we will be talking about a subject which is not very traditional, which looks at issues which are very current. And in that sense, it would be of great interest to you. Today's topic is nuclear law, which means the law that surrounds, regulates, administers issues of nuclear weapons issues associated with the use of nuclear technology in the peaceful purpose, and issues relating to safety of various operations, industrial, commercial, government operations that are associated with nuclear technology. Nuclear law as such is not a very accurate term. It's a simplified way to describe all these laws it is not a term that you can find very conveniently. Because when you talk of nuclear law, you immediately think of nuclear bombs or atom bombs. And you think, well, what is this law that regulates the use of atomic bombs or the production of atomic bombs or whatever? But that is not what nuclear law is all about. While this is one of the most important areas which is regulated by nuclear law, but when we talk about nuclear law set the scope is much more wider activities by this law of various regimes which are covered by regulator for example International Atomic Energy Agency. We will talk about Non-Proliferation Treaty, a treaty which is one of the most important treaties and has become a reference point to make a determination whether a certain state is conducting itself in terms of the treaty or not. So it has become a threshold of legality uh, on the part of the states. We'll talk about that as well. So when I talk mean when I'm here to discuss nuclear law and I talk about it, I don't mean uh, a very specified area. I mean a very large area. And it is in this context that you could talk about the law which is administering licensing, for example, the law which talks about regulation of the nuclear energy, for example, the law which talks about control of radiation, for example, the law which creates then other areas for example they could be a nuclear accident in a country like Chernobyl there was a nuclear accident اس کا فال آؤٹ ہوا اس سے جو نیوکلیر ریڈیشن کا اخراج ہوا اس سے لوگ متاثر ہوئے اور وہ جو اثرات اس کے ہیں وہ کسی ایک اسٹیٹ کی ٹریٹری تک تو محدود رہ نہیں سکتے they will travel they are trans boundary ہیں they they travel travel to to boundaries are so اس صورت میں جو اس اسٹیٹ میں اگر کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے تو اس صورت میں اس کے نقصانات دوسری اسٹیٹ تک گئے ہیں تو پھر دوسری اسٹیٹ کیسے رسپانسبلٹی ڈیٹرمن کرے اور جس اسٹیٹ میں وہ واقعہ ہوا ہے اس کی کیا ڈگری آف رسپانسبلٹی ہے یہ بھی اس قوانین کے کا حصہ ہے اسی طرح جب ہم نیوکلیر لاس کی بات کرتے ہیں یا نیوکلیر قوانین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ان سے مراد وہ سیٹ آف قوانین بھی ہیں کہ جو ایک رسپانسبلٹی کریٹ کرتے ہیں کسی بھی ملک پر کہ جب اس کے ملک میں کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہو جو حادثے کا نوعیت رکھتا ہو تو وہ ارلی نوٹیفائی کرے یعنی دوسرے ملکوں کو جو اس کے اطراف میں ہیں ان کو ایک پرائر وارننگ دے دے کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے طور پر جو آپ بہتر سمجھتے ہیں جو آپ امکانات سامنے رکھتے ہوئے جو بھی آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں سو so یہ بھی اس کا ان کا حصہ ہے پھر اس ٹیکنالوجی کا transfer over a period of time ہوتا آیا ہے اور اس ٹرانسفر کو پیسفل ٹرانسفر کا درجہ بھی دیا جاتا ہے تو میں آپ کو ایک چارٹ کی مدد سے ایک السٹریشن کی مدد سے یہ ایکسپلین کروں گا کہ اس رجین کی کوریج کا ایریا کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اسپیسیفک واقعات پر آئیں گے ان واقعات کی ڈسکشن کے بعد ہم پھر دو ٹویٹیز پر آئیں گے یعنی آئی اے ای اے کا اسٹیچوٹ جو ایک بنیادی ٹویٹی ہے اور پھر آخر میں این پی ٹی یعنی نان پرلیفریشن ٹویٹی سیلف یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ دو ٹویٹیز ہیں خاص طور پہ این پی ٹی سیلف جو سبسٹینٹو لا پروناؤنس کرتی ہے in the area of non proliferation یہ بھی مختلف ایریاز ہیں کہیں نیوکل کوآپریشن ہے پیسفل پرپزز کے لیے وہ بھی ایک آبلیگیشن ہے کہیں ڈسامٹ ہے کہ آپ نے کمپلیٹلی تمام آرسنل دنیا بھر میں جو ہے اس کو ختم کرنا ہے یہ اس کا ایک سیپریٹ پلر ہے اور تیسرا جو ہے وہ ہے کہ آپ نے کیسے کوآپریشن کرنی ہے اور پلیفریشن کو کوآپریشن کرنے کے بعد کیسے روکنا ہے آئیے اس کی لسٹریشن ہم آپ کو دیتے ہیں یہ لسٹریشن جو ہے یہ ہم یوں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ صاحب سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے ایک ایک کوٹ ہم اوور آل پہنا دیتے ہیں اور یہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک کارنامہ سر انجام دینے کے بعد ایک ایٹمی توانائی یعنی ایک ایسا چیز پروڈیوس کر دی ہے جس کے دو طرح کے استعمالات ہیں ایک اس کا استعمال ہے پیسفل پرپزز کے لیے پیسفل پرپز سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے لائٹ بلب بھی جلا سکتے ہیں یعنی توانائی حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرا استعمال ہے کہ آپ اس کو بم بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں سو نیوکلیر توانائی جو ہے جو ایک سائنسدان کنسیو کرتا ہے اب یہ سائنسدان کسی ملک میں بھی ہو سکتا ہے تو ہم اسی صاحب کو کوئی بھی لیگل اسٹیٹس دے سکتے ہیں یہ اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک انڈیویجل یعنی ایک پرسن بھی ہو سکتا ہے ہم اس کے لیگل امپیکٹ پر بعد میں آئیں گے لیکن اس وقت یہ یاد رکھیے کہ یہ جو جوہری توانائی ہے یہ جو نیوکلیر انرجی ہے میں اس کے سائنسی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا مگر صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے دو طرح کے استعمالات ایک اس کا استعمال ہے پیسفل پرپز ایک اس کا ہے فار ملٹری پرپز یا نان پیسفل پرپز کے لیے استعمال یہ وہ استعمال ہیں جو اصل میں کانٹروورسی کریٹ کرتے ہیں بیکاز جب یہ نیوکلیر ویویڈال یا نیوکلیر مٹیریل جب یہ عام حالت میں ہوتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ اس کا استعمال ڈائیورٹ کیسے ہوگا یہ پیسفل پرپز کے لیے استعمال ہونے جا رہا ہے یا یہ نان پیسفل پرپز کے لیے استعمال ہونے جا رہا ہے اب یہ بھی طے ہے کہ اس کے پیسفل پرپز بہت اہم بھی ہیں پاکستان میں کینوپ آپ نے دیکھا کراچی سے گزرتے ہوئے جو لوگ گزرے ہوں نے کینوپ کی بلڈنگ دیکھی ہوگی اسی طرح دنیا بھر میں بے شمار ایسے جنریٹنگ پلانٹس ہیں جو پاور کو جنریٹ کرتے ہیں جوہری توانائی کے تھرو اور اس کے برعکس دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے نیوکلیر ایکسپلوژن کیے ہیں اسی توانائی کا استعمال کرتے ہوئے فار ملٹری پرپزز اور اس سے ایٹم بم بنائے ہیں اور دنیا میں ایٹم بموں کی تعداد ہزاروں میں ہے خاص طور پہ یو ایس کے پاس اور رشیا کے پاس یہ کئی ہزاروں میں ہے اور جب ہم کچھ تھوڑی دیر آگے چل کے دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ دونوں ملکوں نے معاہدے بھی کیے ہیں اس تعداد کو ریڈیوس کرنے کے لیے مگر اس وقت ہم اس لا نیوکلیر لا کے ریلیشن شپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس السٹریشن کے تھرو سو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو یہ بڑی آسان بات ہے کہ آپ اس کا پیسفل پرپز کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ممالک اگر یہ صاحب سائنسدان جو ہیں یہ ایک اسٹیٹ ہیں اور یہ نیوکلیر توانائی کو پیسفل پرپز کے لیے کسی اور اسٹیٹ کو دینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے اس کا طریقہ ایک قانونی رجیم اس کی کریٹ ہوئی ہے وہ کیا طریقہ ہے کہ اس میں آپ آئی اے ای اے کے توسط سے اس کو پاس آن کریں گے اس ٹیکنالوجی کو یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ایک سیپریٹ ادارہ بنایا گیا ہے جو آئی اے اسٹیچوٹ کے نیچے وجود میں آیا ہے سو so, آپ نے اگر کسی ملک کو جوہری توانائی پیسفل پرپز کے لیے دینی ہے تو آپ آئی اے کو بتائیں گے یا آپ آئی اے کے تھرو اس ملک کو یہ جوہری توانائی دیں گے تو پھر آئی اے کیا کرے گا وہ کہے گا کہ اچھا آپ اس کو اسسٹنس دے رہے ہیں پیسفل پرپز کے لیے تو آئی اے اس کو مانیٹر کرے گا کہ یہ جوہری توانائی اس ملک کو دی کسی اور ملک کو دی جا رہی ہے پیسفل پرپز کے لیے پاور جنریشن کے لیے لائٹیں جلانے کے لیے علاج کے لیے میڈیسن کے لیے جو بھی وجہ ہے اس کو وہ مانیٹر کرے گا کہ کتنی تعداد میں یہ دی گئی اس کے ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن کیا تھیں اس کا استعمال کہاں ہوا اور وہ استعمال جو تھا وہ اس پرپز سے مطابقت رکھتا تھا جس پرپز کے لیے وہ دیا گیا آئیے یہ کہ اس مانیٹرنگ کے عمل کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو اس میٹیریل کو سیف گارڈ کرتا ہے اس لیے ان کو سیف گارڈ پروسیجر کہتے ہیں آئی آئی اے کے نیچے تو باقاعدہ ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ ہوتا ہے میں آپ کو ایڈمنسٹر کرتی ہے جو پیسفل پرپز کے لیے نیوکل توانائی کے استعمال کا ایشو ہے کہ وہ توانائی استعمال کیسے ہوگی وہ جہاں جس ملک کو وصول پائے گی وہ ملک کے ساتھ کیا کرے گا وہ کس جگہ پہ رکھے گا اس جگہ کا بچاؤ کیسے ہوگا اس کی اکاؤنٹنگ فار کیسے ہوگی وہاں تک ٹرانسپورٹیشن کا عمل کیا ہوگا کہ سے آپ نے کوئی توانائی کینیڈا سے منگوائی ہے یا کوئی آپ نے نیوکل مٹیریل منگوایا ہے یا نیوکلیر پلانٹ منگوایا ہے وہ اس کے جو مختلف ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ کراچی کی بندرگاہ پہ ان لوڈ ہوں گی وہاں سے وہ ٹرانسپورٹ ہو کر اس مقام تک جائیں گی جہاں اس کو دوبارہ لگنا ہے اس کے اپنے پروسیجرز ہیں اور پھر آپ نے اس کو اس کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے کہ یہ یہاں پر استعمال ہوئی یہ اس کا ٹیکنیکل حاصل ہم نے وصول کر لیا اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ اس کا آؤٹ کم اب یہ ہے تو اس تمام پروسیس کو آئی آئی اے مانیٹر کرتا ہے اور تمام پروسیس کو وہ بائیولچل اگریمنٹ ہی مانیٹر کرتا ہے جو کسی اور ملک کے ساتھ آپ کرتے ہیں سو so یہ ایک لمب آف دس ٹرانزیکشن ہے جہاں پہ نیوکلیر لا کی انوالومنٹ ہے یہاں پر وہ لا بھی انوالوڈ ہے جو آئی اے e نے بنایا آئی اے ای خود بھی ایک نیوکل ایک ایک عالمی قانون ایک عالمی ٹویٹی کا پروڈکٹ ہے سو اس پر بھی اپنا قانون جو ہے وہ لاگو ہے اور پھر ایک لیکچرل اگریمنٹ بھی ہے جو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے اب آئیے دوسری طرف اگر یہی مٹیریل ڈائیورٹ ہوتا ہے to a non peaceful purpose for making an atomic device for making a nuclear device تو اس کی ممانعت بھی ہے اور اس پر اسپیسیفک کنسٹینٹس بھی ہیں اس کی ممانعت جو ہے جس ٹریٹی میں ہے اس کا نام ہے N P T non proliferation treaty اس کے کچھ پروویژنس کو ہم اس لیکچر میں آگے چل کر تھوڑا اور ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے سو آئیے یہ جو ہے سوری این پی ٹی جو ہے وہ کلیئرلی ممنوع قرار دیتا ہے کہ آپ کوئی ایسے نیوکلیئر مٹیریل کو ٹرانسفر نہیں کریں گے جس کا پرپز ایٹم بم بنانا ہو سو so یہ ایک قدغن ملکوں پر تقریباً تمام ملکوں ملکوں پر پر ماں سوائے چند کی جو پاور تھی سے پہلے ان سب یہ قدغن عائد ہوگی اب اس کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے اگین آئی اے کا ادارہ جو ہے وہ اس میں اپنا رول ادا کرتا ہے سو so, اگر ہم اس پروسیس کا ایگزامینیشن کریں گے تو ہمارے سامنے اسی چیز کو ہم تھوڑا سا اور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یعنی اسٹیٹ یہ آئی اے ہے اور یہ این پی ٹی ہے آئی اے ایک ٹریٹی ہے این آئی اے اسٹیچوٹ دوسری ٹریٹی ہے N N P P T T ایک ٹویٹی ہے آئی اے اسٹیچو دوسری ٹویٹی ہے اب کچھ ملکوں نے این پی ٹی کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے اور کچھ ملکوں نے آئی اے کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے جب آپ این پی ٹی ریٹیفائی کرتے ہیں تو آپ پر یہ آبلیگیشن آ جاتی ہے کہ آپ فوراً آئی اے ای اے کے ساتھ ایک معاہدہ کریں اور اس معاہدے کی وجہ سے آپ کو ٹیکنیکل اسسٹینس بھی ملتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ سیف گارڈ اگریمنٹ کرتے ہیں یعنی اگر آپ نے این پی ٹی ریٹیفائی کر لیا تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ آپ آئی اے ای کے ساتھ ایک سیپریٹ معاہدہ کریں اور اس معاہدے میں آپ کو ٹیکنیکل اسٹینس بھی ملے گی اور پھر آئیے یہ جو ہے وہ اپنا سیف گارڈ اگریمنٹ بھی کرے گا یعنی کہ وہ اس چیز کا سیف گارڈ کرے گا کہ جو آپ کو نیوکل اسٹینس مل رہی ہے وہ آپ پیسفل پرپز کے لیے ہی استعمال کر رہے ہیں یا نہیں سو یہ ایک انٹرسٹنگ میٹرکس بن جاتی ہے کہ N P T itself بذات خود جو ہے وہ کوئی فارمولا کوئی امپلیمنٹنگ میکینزم اس کا نہیں ہے صرف ایک آبلیگیشن کو پرناؤنس کرتی ہے امپلیمینٹنگ میکنیزم کے لیے but before we discuss through some slides shown on the screen of some important events جو various relating to nuclear law کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا بہت شروع میں کہ انٹرنیشنل لا صرف ٹریٹی میں نہیں پایا جاتا انٹرنیشنل لا کنونشنز میں بھی ہے کسٹمز میں بھی ہے اور ٹریٹی سے باہر کچھ ایسی ڈاکومنٹیشن کچھ ایسی اسٹیٹ پریکٹس جو بذات خود قانون کا درجہ اختیار کر جاتی ہے وہ بھی انٹرنیشنل لا کا سورس ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کو متعارف کروایا جائے نیوکلیر لا کے بنیادی ٹریٹیز کے ساتھ بائی ڈیئر نیم دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو تاریخوں کے حوالے سے کچھ اہم ایونٹس آئیڈینٹیفائی کیے جائیں جو جس کے تھرو آپ نیوکلیر لا کی ایولیوشن دیکھیں گے تو میں نے جو ہے وہ سیکنڈ طریقہ اڈاپٹ کیا ہے کہ آپ کو ان ایونٹس کے بارے میں مختصراً تھرو سلائڈ بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیسے ڈیولپ ہوا یہ مسچف یہ ایشو اور پھر اس کی بیک کرنے کے لیے کیسے قانون آہستہ آہستہ over a period of time evolve ہوتا رہا تو آئیے پہلی سلائیڈ دیکھتے ہیں سب سے پہلی اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ 1945 میں ہوئی جب یونیٹیڈ اسٹیٹس نے اپنا نیوکلیر بام ٹیسٹ کیا یہ ابتدا تھی اس کے بعد 1945 میں ہی ہیروشیما اینڈ ساگی پر ایٹم بامز ڈراپ کیے گئے اس کے بعد 1949 میں Soviet Union tested its first nuclear bomb پھر 1952 میں یو کے نے پہلا نیوکلیر ڈیوائس ٹیسٹ کیا اس کے بعد 1957 میں تھوڑا سا خیال آیا تو European Atomic Energy Community form کی گئی جو یورپ کے ممالک سے تعلق رکھتی تھی اور 1957 میں the statute of International Atomic Energy Agency جو تھا وہ سامنے آیا یہ ایک ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہے اور اس کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ پہلی بار دنیا میں نیوکلیئر ایشو پر ایک عالمی ریگولیٹر مقرر کرتی ہے یعنی ایک ایسی ایجنسی جس کا کام یہ ہے کہ دنیا کے تمام ممالک میں جس ملک کو اٹامک ٹیکنالوجی میں اسسٹنس کی ضرورت ہے توانائی میں کام کرنے کی ضرورت ہے یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے سو یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور اس فیسیلیٹیشن میں اپنے ہی پروسیجرز کو الیبوریٹ کرتی ہے اور اس الیبوریشن میں یہ اسٹینڈرڈ ڈاکیومینٹیشن بھی لاتی ہے جس میں سیف گارڈ اگریمنٹس ہیں جس میں ان اگریمنٹس کے اندر انسپیکشن کے فریم ورک ہے پھر اپنی ایک ٹیم آف انسپیکٹر ہے جو جا کر under the framework of those agreement جا کے ایگزامن کرتے ہیں کہ یہ اگریمنٹس کمپلائی ود ہو رہے نہیں ہو رہے سو نائنٹین ففٹی سیون میں یہ بہت بڑی پیش رفت تھی کہ ایک ایسی ایجنسی بنائی گئی کہ ابھی اٹامک ویپنس پر پابندی بھی نہیں لگی تھی ابھی اٹامک ویپنز کی ٹیکنالوجی کو ایکسچینج کیا جا سکتا تھا in legal sense so at that point in time to create an agency which serve as a regulator which serve as a facilitator for nuclear cooperation was a very credible step and if you look back in it truly made a tremendous difference because it was this IAEA e which provided a basic global contact point for cooperative measures in the area of nuclear energy. Most of the agreement which for example Pakistan ratified relating through global practice arrangement with any country آپ کینیڈا سے اسٹینس لے رہے ہیں آپ یو کے سے لے رہے ہیں آپ فرانس سے لے رہے ہیں آپ پاور پلانٹ لے رہے ہیں تو بھی آپ جنرلی آئی اے کو اپنا اس روٹ کا حصہ بنائیں گے کہ وہ ٹیکنالوجی آپ تک آئے اور اس کے تھرو سے آپ ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ کرتے ہیں یا مختلف سیٹ آف اگریمنٹس کرتے ہیں سو آئی اے کا ایک بڑا فنڈامنٹل رول رہا ہے of being nuclear regulator before the regime relating to prohibition of the nuclear weapons اور on the proliferation came into place or came into existence. I take you to another slide. 1959, Antarctic Treaty is signed in Washington, جس میں پروہیبٹ کیا گیا کہ انٹارٹک کا جو ایریا ہے انٹارکٹیکا کا جو ایریا ہے اس میں کسی طور کا ملٹری یوز نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو استعمال کیا جائے گا نیوکلیر ویپنس کی ٹیسٹنگ کے لیے آپ کو اندازہ ہوگا یا آپ نے جو فلمیں دیکھی ہوں گی اور آپ نے ان فلموں میں غور کیا ہوگا کہ جب بھی نیوکلیر دھماکہ یا نیوکلیر ٹیسٹنگ کی ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں جو سائنٹسٹ ہیں یا ملٹری لوگ ہیں وہ بہت دور بیٹھ کے کالی کے لگا کے دور دیکھتے ہیں اور ایک مشروم کی طرح کا غبار جو ہے وہ اٹھتا نظر آتا ہے کئی میل دور سو ظاہر یہ بڑا ہولناک تجربہ ہے یہ بڑا ایک ایک غیر معمولی ایکٹیویٹی ہے اور یہ کسی ایسی جگہ میں نہیں ہو سکتی جو آبادی کے قریب ہو سو so, عموماً سائنٹسٹ اور ملٹری اسٹریٹجسٹ آبادی سے بہت دور جا کر جگہیں تلاش کرتے ہیں صحراؤں میں ریگستانوں میں تو امریکہ میں بھی یو کے میں بھی جو جگہیں ہیں جہاں پہ نیوکلیر ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ آبویسلی صحراؤں میں ریگستانوں میں ہے یو کے فرانس ان کے بے شمار مختلف دنیا میں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں پیسیفک میں اٹلانٹک میں تو یہ بعض اوقات ان جزائر کا استعمال کرتے ہیں وہ غیر آباد ہوتے ہیں تو ان جزائر کا استعمال کرتے ہیں نیوکلیر ٹیسٹنگ کے لیے یا بعض اوقات زمین کے نیچے یا سمندر کی تہ میں بھی نیوکلیر ٹیسٹنگ کی جاتی ہے سو جب یہ رواج تھا کہ اس طرح سے نیوکلیر ٹیسٹنگ کے لیے ایسی جگہیں ڈھونڈی جائیں تو نیچرلی ایک وینیو جو گلوب پر اویلیبل تھا وہ انٹارکٹیکا بھی تھا جہاں پر سنو ہوتی ہے جہاں پر بارہ مہینے it is constantly snow capped so یہ جو ٹویٹی آئی جو انٹارکٹیکا ٹویٹی ہے اس نے ممانعت کی کہ کوئی ملک انٹارکٹیکا کی ٹریٹری کو نیوکلیر ایکسپیرمنٹ کے لیے نیوکل ایکسپلوژ کے لیے نہیں استعمال کرے گا so in that sense it was a very major law which created prohibition area of of certain the globe so اس لا نے یا اس قانون نے یا اس ٹریٹی نے گلوب کی ٹریٹری کے ایک پورشن پر ڈائریکٹ ممانعت کریٹ کر دی ریلیٹنگ ٹو نیوکلیر ٹیکنالوجی میں آپ کو ایک یہ دو سلائیڈ اور دکھانا چاہتا ہوں 1963 the treaty banning nuclear weapons test in atmosphere in outer space and underwater is signed and eventually opened for signatures جس طرح میں بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ انٹارکٹیکا کا جو جگہ تھی وہ اویلیبل تھی اسی طرح یہ جو ٹریٹی آئی اس نے پھر ممانعت کریٹ کی آؤٹر اسپیس میں یعنی خلا میں ایٹماسفیئر میں یعنی فضا میں اور انڈر واٹر علاقوں میں so again there was a prohibition with relation to the scope اور territorial scope where atomic explosion could be carried out next China tested its first nuclear bomb in 1964 1967 sixty treaty on principle governing moon and other bodies again it کروہشن فار پیسفل پر ممانعت میں ایک اور ٹرین کو کور کیا جو اب تک کورڈ نہیں تھا اور وہ ٹرین کیا تھا مون ایٹماسفیئر اور اور باقی کوئی بھی اور سیلسٹیل باڈیز جو اویلیبل یعنی کہ آپ کسی پلانٹ پر کسی سیارے میں آرٹیفیشل سیارے میں بم رکھ کے نہیں بھیج سکتے کہ آپ مریخ پہ جا کے ایکسپیرامنٹ کر لیں یا آپ چاند پہ جا کے ایکسپیرامنٹ کر لیں سو اس ٹریٹی نے ان ایریاز کو بھی اس ممانعت کے نیچے لے آیا جو ممانعت باقی ٹریٹیز میں اویلیبل تھی اسی طرح 1968 میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے ریزولوشن 255 فائیو کیا جس کا بنیادی مقصد تھا to provide security assurances to non nuclear weapon states parties to the treaty on the non proliferation of nuclear weapons اس ریزولوشن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اسٹیٹس جو نیوکلیر ویپن اسٹیٹس ابھی نہیں ہیں اور این پی ٹی سائن کرنے جا رہی ہیں ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم اپنا رائٹ ٹو کنسٹرکٹ اور ٹو اسٹرکچر نیوکلیر ڈیوائس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فور گو کر رہے ہیں تو ہماری سیکیورٹی کی کیا گارنٹی ہے تو اس ریزولوشن نے ارج کیا ان ممالک کو جو نیوکلیر ویپن اسٹیٹس تھے کہ آپ گارنٹیز دیں toward the security of these state جن کے پاس یہ نیوکلیر ڈیوائسیز نہیں ہیں اور اس کے بعد جو اگلی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے وہ ہے the year in which the treaty on non proliferation of nuclear weapons was open for signature اور یہ وہ ٹریٹی ہے جس کا ہم تفصیل سے جائزہ بعد میں لیں گے یہ ایک لینڈ مارک ٹریٹی ہے بیکاز اس نے international law relating to nuclear weapons کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چینج کر دیا 1971 دا ٹریٹی آن پروہیبیشن فلوریچریا واز اٹرنگ سیوریٹور for nuclear talk about where nuclear testing was no longer permissible, provided of course you had ratified the treaty itself. آپ کو اگر لا آف دا سی کا میرا لیکچر یاد ہو اس میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جب سمندر میں آپ کے کوسٹ سے 200 ہنڈریڈ مائل تک جو ہے وہ ایکسکلوسو اکنامک زون ہوتی ہے اور بعض اوقات کانٹیننٹل شیلف اس کے نیچے ہے سو so, پانی کے اس کالم کے نیچے جو ہے وہ کانٹینینٹل شیلف ہوتا ہے پھر کانٹینینٹل سلوپ آتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈیپ سی بیڈ یا اوشن فلو شروع ہو جاتا ہے سو یہ اس ایریا کی بات کر رہی ہے کہ ٹریٹی کہ آپ اوشن فلور کا ایریا بھی استعمال نہیں کریں گے جس کو law of the sea of میں ایریا کہا گیا ہے سو so آپ نے دیکھا کہ آپ کو آؤٹ آف اسپیس کی ممانعت کی ٹریٹی آ گئی آپ کے پاس مون سیلیسٹریل باڈیز پر ایکسپیرمنٹ کی ممانعت کی ٹریٹی آ گئی اور پھر اس کے اس سے بھی پہلے انٹارکٹیکا پر اس طرح کے نیوکلیر ایکسپلوژنس کی پروہیبیشن کی ٹویٹی آ گئی اور ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس طرح کی treaties which were banning the use of nuclear devices اور their testing continues the next important slide in terms of development is relating to a development in 1972. The United States and USSR signed two agreements to stop the growth in their strategic arms. It was called the Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile System and the Interim Agreement on Certain Measures ان کا پاپولر نام سالٹ ون تھا اور آگے کچھ سالوں میں جا کر سالٹ ٹو بھی سائن ہوئی انڈیا پیسفل وائنوژ فسٹ ریویوٹن first review the non proliferation ٹویٹی میں ایک شک ہے کہ ہر پانچ سال کے بعد کانٹریکٹنگ اسٹیٹس ایک ریویو کانفرنس کریں گی یعنی چلیے کانفرنس کریں گے ہر پانچ سال بعد جس میں ٹویٹی پر امپلیمنٹیشن کو ریویو کیا جائے گا اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ممالک کے تمام ملک مل کر اور کیا اقدامات کر سکتے ہیں to ensure proper implementation of this ٹویٹی اس کو ریویو کانفرنس کا نام دیا گیا جو ہر پانچ سال بعد ہونی ہے تو اس ریویو کانفرنس نے بڑا اہم رول پلے کیا in terms of providing quality legal assistance to implement this ٹویٹی ایٹ ویریس لیولس یہ وہ ریویو کانفرنس ہے جو پہلی منعقد ہوئی جس طرح آپ نے سلائڈ پر دیکھا کہ اور اس اس اس کے انعقاد میں اس چیز کو ایگزامن کیا گیا کہ کیا کیا امپورٹنٹ اقدامات ہیں جو نیکسٹ چیز پہ کرنے ہیں کیونکہ جب ہم این پی ٹی کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے تو ہم نوٹ کریں گے کہ این پی ٹی میں دو یا تین مختلف اہم چیزیں ہیں ایک کوآپریشن ہے ایک یوزفل کوآپریشن ہے ایک پرولیفریشن پر ممانعت کے لیے اسپیسیفک کوآپریشن اور اسپیسیفک پروہیبیشن ہے اور تیسری جو ہے ٹوٹل ڈس آرمنٹ کی کمٹمنٹ ہے ان گڈ فیتھ وہ اس کی ایک آرٹیکل میں ہے well come to that later on so review conference have been making an assessment after every five years as to whether these objectives which are distributing various provisions of the NPT have been achieved, partly achieved or what needs to be done so that better achievement could be, they should move in the direction of more achievement of these objectives. The next important development which is of significance to mention in terms of the development of the nuclear law is the one that you see on the slide. It was 1977, the 15 nuclear supplies countries جن کا نام تھا نیوکلیر سپلائیز گروپ اور the London Club they reach an agreement for setting up principle and guidelines to govern the transfer of nuclear material equipment and technology The supplier's policies are based on trigger list of nuclear and other material for which certain conditions would have to be met before they would be exported. So what is this nuclear supplies group? Nuclear supply group basically ایک informal arrangement تھا جو ان ممالک نے مل کر بنایا جو ایٹمی توانائی سے وابستہ ٹیکنالوجی کو مینوفیکچر کرتے تھے یا اس کو دنیا بھر میں سیل کرتے تھے یا اس کو سپلائی کرتے تھے فار پیسفل پرپزز مثلا مجھے تو ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں معلوم لیکن غالباً بے شمار ایسا مٹیریل ہے جو ڈیول یوز ہو سکتا ہے یعنی کہ بیک وقت اس کے دو استعمال ہو سکتے ہیں کہ آپ اسے امپورٹ کریں پیسفل پرپز کے لیے اور اس کو پھر ڈائیورٹ کر دیں for a military purpose so Nuclear Suppliers Group نے خود ہی بیٹھ کر اس فیصلہ کیا کہ ہم سے بے شمار ممالک ایسے ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم پیسفل پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں اور پھر اس کے ڈائیورٹ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں سو اس کو محدود کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ہی ایک گائیڈ لائنز بنا لی یعنی یہ کوئی ٹریٹی نہیں ہے مگر ایک طرح کی پندرہ ممالک کی اجتماعی گائیڈ لائنز ہیں کہ جب بھی ہم اپنے ملک سے کوئی بھی نیوکلیر ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ میٹرز کو ایکسپورٹ کریں گے یا کوئی ہم سے امپورٹ کرے گا تو ہم اس گائیڈ لائنس کو فالو کریں گے اس فریم ورک میں رہ کر کریں گے اس میں کیا کیا چیزیں وہ ایک بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی لیکن جس طرح بھی انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیا کہ ہمارے کمرشل انٹرسٹ بھی سیکریفائز نہ ہو اور ساتھ ساتھ ڈائیورژن ٹو ملٹری پرپز بھی نہ ہو سو نیوکلیر سپلائز گروپ کا اسمبل ہونا یا اس کا وجود میں آنا ایک امپورٹنٹ پیش رفت تھی کیونکہ نہ تو یہ ٹریٹی کے تھرو وجود میں آ رہا تھا مگر ایک گائیڈ لائن اس نے اڈاپٹ بھی کر لی تھی جو تھرو اے نارم اڈاپٹ ہو رہی تھی ایٹ لیسٹ پندرہ ملکوں میں سو so اس طرح سے ان گائیڈ لائنس کا status not exactly that of a law of the treaty but a law which has close to a norm کے طور پر ایوالو ہونا شروع ہو گیا تو انہوں نے جو لسٹ اپنی پریپیئر کی کہ ٹریگرز لسٹ ہے کہ یہ وہ آئٹمس کے ہیں جن سے کہ نیوکلیئر ملٹری یوز ٹریگر ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو سامنے رکھ کر اس پر کام شروع کر دیا جو نیکسٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ اس سلائڈ پر آپ دیکھتے ہیں از 1979 جب یو ایس اور یوناٹیڈ اسٹیٹس کے درمیان سالٹ ٹو ٹریٹی سائن ہوتی ہے جس کا کام تھا کہ limitation of strategic offensive arms تھی اس کے بعد 1980 میں convention on physical protection of nuclear material جو ہے it is open for signature یہ کنونشن جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کنونشن ملکوں پر ایک لیگل آبلیگیشن کریٹ کرتا ہے کہ جن کے پاس پیسفل پرپز کے لیے بھی نیوکل میٹیریل اویلیبل ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں اس کو سیکیور کر کے رکھیں اس کو ارسپانسبل طریقے سے نہ یوز کریں کہ اس کے مضمر اثرات اس کے نیگیٹو اثرات اس کی ریڈیشن جو ہے وہ متاثر کر سکے چھوٹی سی اگزامپل ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ ایکس رے کرانے گئے یا کسی کو آپ لے کر گئے ایکس رے کرانے کے لیے تو جو ایکس رے کرنے والا ٹیکنیشین ہے وہ ایکس رے مشین سے پیچھے ہٹ کے ایک اسکرین کے پیچھے کھڑا ہو کے پھر اس کی اس کا بٹن دباتا ہے تاکہ ایکس رے کی شوائیں جو ہیں وہ ہر طرف غالباً پھیلتی ہیں تو وہ اس پر کوئی اثر انداز نہ ہو اب یہ ایک پروٹیکٹیو میجر ہے جو ایکس رے مشین میں کیئرفل ہینڈلنگ سے متعلقہ ہے تو جہاں نیوکلیر مٹیریل انوالو ہوگا وہاں پر اس کی ہینڈلنگ کے لیے یہ کنوینشن بنایا گیا کہ اس کو فزیکلی پروٹیکشن کس طرح سے دی جائے گی اس کا فریم ورک کیا ہوگا اور کیسے انشور کی جائے گی کہ وہ پروٹیکشن بڑی سالڈ طریقے سے دی جائے سو so, یہ کنوینشن ایک امپورٹنٹ کنوینشن تھا جو ریگولیٹری کیریکٹر کا تھا جو پروٹیکٹو کیریکٹر کا تھا جو اگلی امپورٹنٹ لیگل ڈیولپمنٹ ہے وہ پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں second N P T review conference کی صورت میں جنیوا میں ہوئی اگین جس طرح میں نے کہا کہ یہ سیکنڈ ریویو کانفرنس تھی جو این پی ٹی کی تھی اس کے بعد میں ساؤتھ فری زون ٹریٹی وجود میں آئی جس ٹریٹی کا مقصد یہ تھا کہ ساؤتھ پیسفک کو نیوکلیر فری زون قرار دے دیا جائے اور وہاں پہ کسی قسم کے ایٹامک ایکسپلوژ یا ایٹامک ایکسپیرمنٹس نہ ہوں اس کے بعد 1985 میں تھرڈ ریویو کانفرنس ہوتی ہے اور وہ ریویو کانفرنس بھی اسی طرح جس طرح میں نے پہلے کیا ریویو کرتی ہے کہ این پی ٹی کی ٹویٹی جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کہاں تک افیکٹو ہے نہیں ہے کون سے کمزور لنکس ہیں کن چیزوں کو ایمفسائز نیکسٹ فائیو ایئرز میں کرنا ہے جو اگلا important legal development from the point of view ہے وہ 1987 میں میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کا اسٹیبلش ہونا ہے اس کے بعد 1987 میں یو این کی جنرل اسمبلی اپنی ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے اور ساتھ ساتھ دوسری ریزولوشن میں ایک اسٹیبلش کرتی ہے system for annual register of data on nuclear explosion to be submitted by the Secretary General following notification of such test by the member states 1987 U S اور یو ایس ایس آر ایک ٹریٹی سائن کرتے ہیں for elimination of their intermediate range and shorter range missile جو اگلی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اگین 1990 میں ریویو کانفرنس ہے 1991 میں U S and U S S R sign a treaty on reduction and limitation of strategic offensives arms جس کے تھرو یہ دونوں ممالک اگری کرتے ہیں کہ یہ ریڈیوس کریں گے نیوکلیر ویپنس کو ان کے کرنٹ لیول سے اور اس کے کرنٹ لیول دس ہزار نیوکلیر ویپنز ایک ملک کے پاس ہیں گیارہ ہزار دوسرے ملک کے پاس ہیں تو اس کو نیچے لائیں گے آٹھ ہزار کریں گے اور نو ہزار کریں گے اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہمارے لیگل پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ نائنٹین نائنٹی تھری ہے جب نیوکلیر سپلائیز گروپ جو ہے وہ لنڈن گائیڈ لائنز پروملگیٹ کرتا ہے اور پچھلی گائیڈ لائنز کو ریوائز کرتا ہے for nuclear nineteen ninety four international convention on nuclear safety is open for signature in Vienna یہ again it's an important convention because it regulate safety of nuclear materials اگلی سلائیڈ 1995 کی آپ دیکھ رہے ہیں جس میں سیکیورٹی کاؤنسل کی اس ریزولوشن 984 کا ذکر ہے جو سیکیورٹی ایشورنس کی بابت ہے جو نان نیوکلیر ویپن اسٹیٹس کو وہ ممبرز دیں گے جو کہ این پی ٹی میں نیوکلیر ویپن اسٹیٹ کے طور پر مینشنڈ ہیں نائنٹی فائیو میں دوبارہ ریویو کانفرنس ہوتی ہے اور ریویو کانفرنس جو ہے اس کا اس پرٹیکولر انیس سو پچانوے کی جو ریویو کانفرنس ہے اس کا سب سے اہم ایلیمنٹ وہ یہ تھا کہ اس نے این پی ٹی کو انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا پہلے ریویو کانفرنس میں ایکسٹینشن ہوتی آ رہی تھی لیکن پچانوے کی جو ریویو کانفرنس تھی اس نے کہا کہ این پی ٹی کی لائف اب انڈیفینیٹ ہوگی یعنی it will continue as a ٹویٹی without any deadline associated with that the other important development was nineteen treaty on the South East Asia Nuclear weapon free zone اور اس کے بعد 1996 میں ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جب فرانس نے موریٹوریم ڈکلیئر کر دیا نیوکلیر ٹیسٹنگ کے اوپر فرانس نے از خود کہا کہ وہ اپنی نیوکلیر ٹیسٹنگ پر خود ہی ایک پابندی یا ایک موریٹوریم عائد کر رہا ہے تاکہ جو بھی اس کے پولیٹیکل ریزنس تھے سو نائنٹین نائنٹی سکس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ آئی مین جو اگلا امپورٹنٹ واقعہ ہے وہ نائنٹین نائنٹی سکس کا ایک اور ججمنٹ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے انیس سو چھیانوے میں ایک لیگل اوپینین دیا یہ لیگل اوپینین جو تھا یہ بیسیکلی بڑا انٹرسٹنگ تھا کیونکہ یہ پہلی مرتبہ تھی کہ عالمی کورٹ نے نیوکلیر ویپنز کی لیگیلٹی پر کوئی اوپینین دیا ابھی تک آپ نے ایک چیز غور سے اگر میرا لیکچر سنا ہو تو ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسی ٹویٹی نہیں ہے جو نیوکلیر ویپنز کو غیر قانونی قرار دیتی ہو یہ بہت امپورٹنٹ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے دنیا میں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں دیر از نو ٹویٹی which declares nuclear weapons as illegal there are treaties which say you not use them there are treaties which say you not carry out experiments. You cannot carry out explosions. There are uh, treaties which say there's a limitation on explosion in certain territory. But there is no single treaty in the world which makes a declaration that nuclear weapon per se is illegal. کوئی ایسی قانونی treat, کوئی ایسی قانونی ٹیکس نہیں ہے جو نیوکلیر ویپن کو بذات خود غیر قانونی قرار دیتی ہو اب یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی خاص طور پر ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے سو ہوا یوں کہ ڈبلو ایچ او یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک لیگل اوپینین بھیجا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو یہ کمپیٹنس ہے کہ وہ لیگل کوئری انٹرٹین کر سکتا ہے کسی بھی یو این باڈی سے so U N General Assembly بھی کوئی اہم قانونی نقطے پر وضاحت چاہے تو وہ عالمی عدالت سے ان اٹس ایڈوائزری کیپیسٹی وہ اوپینین مانگتا ہے تو ڈبلو ایچ او نے ایک لیگل اوپینین سیک کیا from the International Court of Justice اور ایچ ایچ او او نے یہ کہا کہ کسٹوڈین ہے رائٹ ٹو لائف کا یعنی ہیلتھ کے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے سو رائٹ ٹو لائف پر ایک بہت اہم چیز جو اثر انداز ہوتی ہے وہ نیوز آف نیوکل ویپن ہے نیوکل ڈیوائس ہے سو so اس لیے ڈبلو ایچ او آئی سی جیسی یہ پوچھتا ہے کہ کیا ایٹمی ویپن کا استعمال کانٹری ٹو ہیومن رائٹس ہے contrary to right to life ہے اور contrary to international humanitarian law ہے یا نہیں اس کے جواب میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک بڑا تفصیلی اوپینین دیا اور وہ اوپینین ایک طرح سے سورس آف انٹرنیشنل لا ہے on the assessment of use of nuclear weapons عالمی کورٹ نے یہ کہا کہ basically use of nuclear weapons contrary to international humanitarian law ہے یعنی کہ اس قانون کے خلاف ہے ان کا استعمال جو قانون اس بات پر پابندی لگاتا ہے کہ آپ جنگ کی حالت میں بھی غیر معمولی اقدامات نہیں کریں گے ڈسٹنکشن مینٹین کریں گے اور سویلینس پر اٹیک نہیں کریں گے یہ ہم نے ابھی تک لیکچر میں نہیں پڑھا مگر آگے جا کے ہم اس پر پڑھیں گے کہ کانسیپٹ ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کا کہ جب جنگ ہو جائے تو جنگ کو بھی کسی سلیقے سے کیا جائے یعنی آپ نے اگر کسی کو مارنا ہے تو آپ اسے انسری پین اور سفرنگ میں نہ ڈالیں اگر آپ کی ملٹری آپریشن کا حصہ ہے ملٹری نیسیسٹی کا حصہ ہے کہ آپ نے کسی کی جان لینی ہے محاذ جنگ پر تو آپ وہ جان لیں تو پھر براہ راست لے لیں کوئی ایسا مینز اور میتھڈ نہ استعمال کریں جس سے اس شخص پر اس کمبیٹنٹ پر غیر معمولی پین انفلکٹ ہوتی ہو تو یہ تو معاملہ ہے کمبیٹنٹس کا لیکن جہاں پر آبادیاں قریب ہوں تو وہاں پر کلیئر ممانعت ہے انٹرنیشنل لا کی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے حوالے سے کہ آپ ان آبادیوں پر نہتے شہریوں پر آپ اٹیک نہیں کر سکتے آپ وہاں تک نہیں جا سکتے وغیرہ وغیرہ سو so, اس کانٹیکسٹ میں جب یہ دیکھا گیا کہ ایک طرف تو بے شمار انٹرنیشنل لا کی پروویژنز ہیں خاص طور پر جنیوا کنونشنز کی جو ممانعت کریٹ کرتی ہیں on indiscriminate use of methods of warfare on civilians اور ایک طرف یو ایٹم بام ہے جو تخصیص رکھ ہی نہیں سکتا بٹوین اے کمبیٹنٹ اور non combatant so it was no use to argue that its use will be legitimate so that for the I C J eventually held that the use of nuclear weapons will be contrary to the principle of international humanitarian law in that legal opinion so in one sense لیکن انہوں نے پھر آگے جا کے ایک اور کانٹروورشل فائنڈنگ بھی دی وہ فائنڈنگ یہ تھی کہ عالمی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ناٹ نس اسٹیٹمنٹ اور کچھ اکیڈیمیشن کا خیال یہ تھا اس فائنڈنگ نے تین non N P T state یعنی پاکستان انڈیا اور اسرائیل کو ایک اسکیپ دے دیا ہے سکس میں legal opinion by the ICJ was one of the most fundamental legal developments. Next, in 1998, India tests a nuclear device. In the same month, which is May, Pakistan also tests a nuclear device and both become nuclear powers. اور اسی سال یعنی کہ اس سے جون میں ہی 1998 میں سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک ریزولوشن 1172 پاس کیا اور اس ریزولوشن کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں ان کو کسی بھی طور پر لیگل نیوکلیر پاورز کا درجہ نہیں دیا جائے گا 1998 کے بعد جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ 2000 کی ریویو کانفرنس ہے این پی ٹی کی اور اس کے بعد پھر 2001 میں سٹاک ون دوبارہ رشین فیڈریشن اور یو ایس کے درمیان ہوتا ہے جون 2002 میں ایک اور important development in legalistic sense یہ تھی کہ دا group of eight nations announced a global partnership against the spread of weapons and materials of mass destruction. پھر 2002 میں نومبر میں the Hague Code of Conduct against Ballistic Missiles Proliferation launch ہوا اور پھر 2003 میں Proliferation Security Initiative کو دس ملکوں نے جوائن کیا ہم یہاں رکتے ہیں اور ان دو تین جو مختلف پچھلی ڈیولپمنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا اس پر تبصرہ کرتے ہیں P S I proliferation security initiative جس کا ہم نے ذکر کیا کہ دو ہزار تین میں دس ملکوں نے اور اس کو جوائن کیا اس کا کانٹیکس کیا تھا یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی جس کا جس کا مقصد یہ تھا اس کے پیچھے کوئی ٹریٹی نہیں ہے اگین ایک ریجنل ریسٹرکٹیڈ کسٹم ہے فیو اسٹیٹس اسٹیٹس اور which is led of course by united اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جب جہاز ہائی سیز پر ہوں تو ان کو روک کر چیک کیا جائے کہ ان میں کوئی ڈیول یوز کی چیز تو نہیں جا رہی اس میں کوئی انلیگل ٹرانسپورٹ تو نہیں ہو رہی of anything which is otherwise prohibited by virtue of the legal obligation and so on and so forth یہ ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ تھی بیکاز اس ڈیولپمنٹ کے بعد کچھ اور عالمی کنونشنز اب وجود میں لائے جا رہے ہیں جس میں اس کو ایک ٹریٹی کا درجہ دیا جا رہا ہے and most probably it is being done in the protocols to the SUA convention which are being negotiated under the auspices of international maritime organisation which is based in London یہ آپ نے دیکھا جو پیش رفت میں نے آپ کو بتائی اور ایونچولی یہ تمام کی تمام پیش رفت جو ہے ایک ہائی پوائنٹ جو ہے لا کا وہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے 1540 یہ ریزولوشن بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز اس ریزولوشن نے ایک طرح کی ڈائریکٹ آبلیگیشن کریٹ کر دی آن دی ممبر اسٹیٹس کہ ممبر اسٹیٹس جو ہیں وہ انشور کریں گے کہ کوئی انڈیویجول پروفیلیشن میں انوالو نہ ہو اور اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کریں گے اور اس قانون سازی کے حوالے سے they will cooperate suitable measure resolution one five four zero جو ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو it is actually basically mini convention in its own right it gives definition it gives framework of of its implementation and not only that it sets up a committee for regular monitoring of uh, the implementation of Security Council Resolution 1540. So اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم نے ان تمام قانونی ڈیولپمنٹس کا احاطہ کر لیا ہے احاطہ کرنے کے بعد ہم جو اپنا اگلا لیکچر ہے اس میں ہم تین چیزوں کو ڈسکس کریں گے ان پرٹیکولر آئی اے ای اے کا statute itself N P T کا ٹیکسٹ اٹ سیلف اور پھر 1540 کا ٹیکسٹ اور ہم دیکھیں گے کہ ان تینوں کا انٹرپلے کیا ہے اور اس میں کیسے اسٹیٹ پارٹیز کی ریسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز کا کانفلکٹ ہے یا نہیں ہے اور کیسے ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں it is not easy today to give a very summarise version of this development of international nuclear law it's a complex area it's an evolving area fascinating historical set for next lecture 1540, Non-Proliferation Treaty, and IAEA statute itself. Thank you very much.